ابراہیم بن سعد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے ایرج نے اور ان سے ابو حریرا رضی اللہ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں ابو حریرا رضی اللہ عنہ بہت حدیث بیان کرتے ہیں حالانکہ مجھے بھی اللہ سے ملنا ہے میں غلط بیانی کیسے کر سکتا ہوں یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار آخر اس کی طرح کیوں احادیث بیان نہیں کرتے بات یہ ہے کہ میرے بھائی مہاجرین بازاروں میں خرید و فروخت میں مشغول رہا کرتے اور میرے بھائی انصار کو ان کی جائیداد کھیت اور باغات وغیرہ مشغول رکھا کرتی تھی صرف میں ایک مسکین آدمی تھا پیٹ بھر لینے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہی میں برابر حاضر رہا کرتا جب یہ سب حضرات غیر حاضر رہتے تو میں حاضر ہوتا اس لیے جن احادیث کو یہ یاد نہیں کر سکتے تھے میں انہیں یاد رکھتا تھا اور ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو شخص بھی اپنے کپڑے کو میری اس تقریر کے ختم ہونے تک پھیلائے رکھے پھر تقریر ختم ہونے پر اسے اپنے سینے سے لگا لے تو وہ میری احادیث کو کبھی نہیں بھولے گا میں نے اپنی کملی کو پھیلا دیا جس کے سوا میرے بدن پر اور کوئی کپڑا نہیں تھا جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر ختم فرمائی تو میں نے وہ چادر اپنے سینے سے لگا لی اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ نبی بنا کر مبوس کیا پھر آج تک میں آپ کے اسی ارشاد کی وجہ سے آپ کی کوئی حدیث نہیں بھولا اللہ گواہ ہے کہ اگر قرآن کی دو آیتیں نہ ہوتیں تو میں تم سے کوئی حدیث کبھی بیان نہ کرتا آیت ان الدینہ یکتمون ما انزلنا من البینات سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد الرحیم تک جس میں اس دین کے چھپانے والے پر جسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں بھیجا ہے سخت لانت کی گئی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو پچاس